اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فاقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر ایمان لایا اور محبت کے باوجود اس نے مال قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا اور اس نے نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی اور وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں اور وہ صبر کرنے والے ہیں تنگیوں میں تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں یا ایو اللہ دینہ آمن و کتب علیکم القصاص فی القتل اے اہل ایمان تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے الحر بالحری آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبدی اور غلام غلام کے بدلے والانسا بالانسا اور عورت عورت کے بدلے فمن عفی لہو من اخیہ شیئن پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے فتبا ان و ادا ان بحسان تو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اس کے پیچھے لگنا ہے اور اس کو ادا کر دینا ہے احسان کے ساتھ یعنی کہ دیت میں سے ساری بھی معاف کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اولیاء نے کچھ دیت یا ساری دیت معاف کر دی تو ان کی مرضی ہے اور اگر کچھ معاف کر دی یا کچھ نام مثلا آدھی دیت معاف کر دی تو باقی آدھی اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ادا کی جائے سو اونٹ قتل کا بدلہ سو اونٹ دیت ایک انگلی اگر کوئی کسی کی کاٹے گا تو دس انگلی ہاتھ کاٹی جائے کاٹ دے گا کسی کا تو نصف دیت پچاس اونٹ یہ مقرر ہے ہاں جی قتل کا بدلہ قتل ہے اب وہ آگے انشاءاللہ شاء آ جائیں گی آیات وضاحت ہے ان مسائل کی نا کہ جو بندہ قتل کر دیا جاتا ہے اب اس کے بعد قاتل کے لیے دو کام ہیں یا تو قتل کا بدلہ قتل یا پھر کے بجائے دیت اور یہ دونوں کا اختیار مقتول کے اولیاء کے پاس ہے کہ وہ دیت قبول کرتے ہیں یا کساسن اس کو قتل کرواتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں مالک کے پاس اس بارے میں عصابات وارث ہوتے ہیں اصل وارث عصابات یعنی کہ باپ بیٹا پہلے نمبر پہ بیٹا پھر باپ ٹھیک ہے پھر بھائی پھر چچا پھر ان کی اولاد بھائی بھائی کی اولاد چچے کے بعد چچا کی اولاد اور اسی طرح اگر کسی نے قتل کر دیا ہے مثلا عورت اگر کسی نے عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو عورت کی جو دیت ہے وہ بھی اس کی اصابات ادا کریں گے ہاں خامد پر اس کی دیت لازم نہیں ہے اچھا۔ عورت کی اصابات پر دیت ہے ہاں خامد اگر دیت کی ادائیگی میں تعاون کرتا ہے مدد کرتا ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے تو اگر نہ دیت اصابات پر ہے یہ جو حقیقی مرد رشتہ دار ہوتے ہیں بات سمجھا ہے نا بیٹا والد بیٹا بیٹے کی اولاد والد بھائی بھائیوں کی اولاد پھر چچا چچے کی اولاد ترتیب ٹھیک ہے فمن عفی من عقی تو جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے فتبا بالمعروف تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے وہ ادا الہی بھی احسان اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے ذالک تخفیف ربی یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف ہے آسانی ہے ورحمت اور مہربانی رحمت ہے فمن بعد تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا فلاح عذاب علیم اس کے لیے عذاب ہے دردناک ولا کم فلقص حیات الالباب اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم بچ جاؤ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تم پر فرض کر دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آن پہنچے ان طرح کا خیرہ اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے الوسیت وسیعت فرض کی گئی ہے بالوالدین والدینی بالمعروف والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے حق علی المتقین پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے پہلے وسیعت تھی والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات نازل کر دیے تو اس کے بعد جو یہ تھے وراثا جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کے لیے باعث اپنا وصیت کرنا ختم ہو گیا اب وصیت کرنا فرض ہے وسیعت کرنا فرض اور لازم ہے وصیت منسوخ نہیں ہوئی صرف وارثوں کے حق میں وصیت منسوخ ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ قد کل حق حق حقہ وسیعت علی وار اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں وارث کے علاوہ جو وارث نہیں بن رہا اس کے لیے وصیت مثال کے طور پہ آدمی کے بیٹے ہیں اور پوتے ہیں اب بیٹوں کی موجودگی میں کسی پوتے کو کچھ نہیں ملتا تو یہ پوتے کے لیے وسیعت کر سکتا ہے دوتے کے لیے وسیعت کر سکتا ہے مثلا ایسے ہی بیٹا موجود ہے تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا بھائی کے لیے وسیعت کر سکتا ہے اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو دور کے رشتہ دار ہیں یا جو رشتہ دار ہیں ہی نہیں سرے سے پیسے کارے خیر کے لیے مثلا مسجد کے لیے مدرسے کے لیے جہاد کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے وصیت کرنا فرض ہے پہلے تھی سارے مال کی اب ایک تہائی مال کی جتنا اس کا ترکہ ہے نا اس میں سے ایک بٹا تین ایک تہائی مال کی وہ وصیت کر سکتا ہے زیادہ کی نہیں اگر زیادہ مال کی وصیت کرے گا مثلا قید وصیت کر دیا کہ میرا آدھا مال فلاں فلاں فلاں فلاں جگہ پر صرف کر دینا تو اس کی یہ وصیت آدھے مال والی باطل ہو جائے گی صرف ایک تہائی مال کو صرف کیا جائے گا باقی جو دو بٹا تین ہے دو تہائی حصہ ہے وہ کو دیا جائے گا اب اگر یہ پورا مکان ہم دیکھیں گے کہ اس کی ترکے میں سے اس کا کتنا حصہ ہے کتنے فیصد ہے ہاں۔ اگر وہ جو مکان ہے وہ ہاں، تینتیس ذاتی ہاں، ہے مکان کے علاوہ اس کا کوئی اور ترکہ ہے کہ نہیں اگر اور بھی اس کا ترکہ ہے اور بھی مال اس نے چھوڑا ہے تو پھر اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ مکان کی قیمت تینتیس فیصد سے کم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر سارا مکان نہیں دیا جائے گا پھر زیادہ سے زیادہ تینتیس فیصد دیا جائے گا بس ایک تہائی وسیعت کرنا فرض ہے ہاں تو وہ ایک فریضے کا تارک ہے اس نے ایک فریضہ چھوڑ دیا جو اس پر لازم تھا وسیعت کرنی چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وسیعت کا حکم ویسے ہی منسوخ ہو گیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وراثت والی آیتوں میں بھی اللہ نے بار بار یہی کہا من بعد وصیت یوسا بہا او دین عودین ممبادی بہا تو سونا من بعد وصیت یوسینا بہا او دین یعنی یہ ترکہ تقسیم کرنا ہے وارثوں میں لیکن تقسیم کرنا ہے وسیعت پوری کرنے کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست ہوگا پھر جو مال باقی بچے گا اس میں سے پھر میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا قرض ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کی ایک تہائی سے وسیعت پوری کی جائے گی پھر جو مال باقی بچے گا وہ بات میں تقسیم ہوگا یہ طریقہ ہے ترکے کی تقسیم وہ اس لیے کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے حصہ لے لیا تو ہاں۔ تو وہ اس ظلم سے ڈرتے ہوئے وہ نہیں لیتی ویسا ہے نا کہ ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کے نام کروا دیں اچھا۔ ٹھیک ہے حالانکہ ہونا تو چاہیے نا کہ برا شرم کرے وہ آخ میں نہیں لینا بھنا نو دے دینا برا نے کدی نہیں آخیا چلو جی فمن بدلا فمن فمم بعد ما سمع ہو فانما اثمه على الذين يبدلونه پھر اس شخص نے جس نے فمن بدلا پس پھر جو شخص اس کو بدل دے تبدیل کر دے وصیت کو سننے کے بعد ف اناما اتم ہوں اللہ تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں ان اللہ سمی علیم یقین اللہ تعالی خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے فمن خاف من موس جنفا او اتما پس جو شخص وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی غلطی یا گناہ سے ڈرے جنف کہتے ہیں خطا ان جو غلطی ہو جائے اور اسم کہتے ہیں امادن جان بوجھ کے کی جانے والی غلطی فاصلح بینہم بینہم تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے فلا اسما علیہ تو اس اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی کہ وصیت کرنے میں اس نے غلطی کر لی غلط وصیت کر دی تو اس کی اصلاح کر دی مثال کے طور پہ آج کل وہ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جاتا ہے بیٹے کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں بیٹے کو سمجھا دیا جائے کہ ٹھیک ہے تیرے لیے اس نے وصیت کیا ہے لیکن شریعت میں وصیت کوئی نہیں لہذا سب کو قرآن کے اصول کے مطابق برابر برابر ملے گا کسی وارث کے لیے وصیت نہیں اولاد ہے تو بیوی کے لیے آٹھواں حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر میت کی مرنے والے کی اولاد ہے ہاں، تو بیوی کو ملے گا آٹھواں حصہ ہاں، اور اگر میت کی اولاد نہیں تو ہاں۔ میت کی بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ ایسے ہی مرنے والی عورت ہے اس عورت کی اگر اولاد ہے تو عورت کے ترکے میں سے خامد کو ملے گا چوتھا حصہ اگر میت کی اولاد نہیں خامد کو آدھا حصہ ملے گا میں سے باقی آدھا دیگر وارثوں کو اس کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں اچھا، اور وہ وسیعت یعنی کہ فرض نہیں ہے ہاں اگر کر دیتا ہے تو اس کی وصیت اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو ٹھیک ہے کئی وصیت کر کے مرتے جی میرا جنازہ فلاں مولوی صاحب پڑھائے ہاں۔ اب وہ فلاں مولوی صاحب اس سے پہلے چل بسے ہوں تو پھر یا وہ کئی ایسے علاقے اور ایسی جگہ میں پہنچے ہوئے ہوں مثلاً تبلیغی دورے پر تو وہ اب یہ چیز پوری تو نہیں کی جا سکتی اب مال کے بارے میں جو وصیت کرے گا وہ پوری کی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے چھوڑا ہے ہاں۔ یہ جو وصیت آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ تینتیس فیصد کی زیادہ کم از کم ایک فیصد کی کر دو یا آمنوا امن علیکم السیام اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کما کتب اللہ الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو ایام معدودات گنے ہوئے چند دنوں میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے وعلی الذین یتیقونه اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ طعام مسکین ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے فمن تطوع خیرا پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے فہو خیر اللح تو وہ اس کے لیے بہتر ہے وہ انتسوم خیر القم اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کم تم تعلامون اگر تم جانتے ہو یہ پہلے رخصت تھی کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی وہ فدیہ دے لے جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ ہی رکھے چاہے بیمار ہے چاہے مسافر ہے اگر وہ فریہ نہیں دے سکتا تو وہ روزہ ہی رکھے گا ان دنوں میں نہیں رکھ سکتا بعد میں رکھ لے لیکن آدمی صحت مند ہے ہٹا کٹا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس طاقت ہے فدیا دینے کی نہ رکھے روزہ فدیا دے لے یعنی فدیہ دینے کی رخصت بیمار یا مسافر کے لیے نہیں تھی کیونکہ بیمار اور مسافر کو کیا کہا جا رہا ہے فائدہ تم من ایام اخر یہ بعد کے دنوں میں پورے کر لیں ہاں وہ لوگ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے لیں ایک مسکین کا کھانا یہ فدیہ ہے ہاں جی شہری افطاری ہوگی نا تین ٹائم تو نہیں ہو سکتا جی، یہ تو رمضان کی بات ہو رہی ہے نا روزے کی روزے کی تو بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب چاہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی مسافر ہے اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا کسی کے پاس فدیہ دینے کی طاقت ہے وہ بھی روزہ ہی رکھے گا فدیہ اب کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے کوئی بیمار ہے دائمی مریض ہے پھر بھی وہ روزہ رکھے دائمی مریض عام طور پہ جب مرض ہو جاتی ہے نا لمبی تو اس وقت مرض کا احساس کم ہو جاتا ہے پھر جس طرح آج کل سردیوں کے دن ہیں ان دنوں میں کسی بھی مریض کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں یہ کہ مسلسل نہیں رکھ سکتا یہ تین چار مہینے ہیں سردیوں کے ایک دن روزہ رکھے دو دن نہ رکھے پھر ایک دن رکھ لے دو دن نہ رکھے ہاں جی تو یہ تین مہینوں کے اندر اندر اس کے روزے پورے ہو جائیں گے تو دائمی مریض پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے کوئی ایسا مریض ہے جو رکھ ہی نہیں سکتا اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس کو صحت دے دے گا صحت مند ہو کے روزہ رکھے اور اگر صحت بھی اس کو نہیں ملتی اور وہ فوت ہو جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے سیاح والی جو بندہ فوت ہو جائے اور اس پر روزے فرض تھے رکھ نہیں سکا بیماری کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کے اولیاء اس کے وراساں اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے وہ فدیا دے دے بس کسی مسکین کو نہیں لیکن یہ حکم تو منسوخ ہو گیا نا اگلی ایت آ رہی ہے نا اگلی ایت آ رہی ہے جس میں یہ حکم منسوخ ہوا ہے وہ پڑھ لیں شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا حدل الناس جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے وبینات من الہدا اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے فمن شاہد منکم الشہر بس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے پھل یسم ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے پمن کانا اعلیٰ سفر اور جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو فعدہ تم ایام اخر تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں یرید اللہ بکم السرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے ولا یرید بکم العسرا اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا ولی تردا تھا اور تاکہ تم گنتی پوری کرو ولی تکبر اللہ علامہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ولا اللہ تشکرون اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو پہلے تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے لیں اب کیا کیا فمن شاہدہ جو بھی رمضان کا مہینہ پاتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ روزہ رکھنا لازم میں پہلے تھا طاقت ہے تو فدیہ دے لے نہیں تو روزہ رکھ لے اب کہہ دیا پھل یا سم ہو اس پر لادے میں کہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ کیا کرے فریدہ من یا مینخر وہ بعد کے دنوں میں روزہ پورا کرے اب اس فدیے کے نظام کو ختم کر کے روزے کو لازم کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں فدیہ دینے کی بجائے روزہ رکھنا آسان ہے اب دیکھیں نا آج کل مثلا کم از کم سو روپیہ خرچہ بنتا ہے ایک مسکین کے کھانے کا فدیا تو تیس دنوں کا تین ہزار تو وہ آدمی جو غریب ہے بیچارہ اور اس کے پاس اپنی دوائی کے لیے پیسے نہیں بیمار کے لیے وہ مسکین کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہے اس کے لیے تو آسانی یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے بیماری میں نہیں رکھ سکتا اللہ نے رخصت دی ہے صحت ملے گی پھر رکھ لے فوت ہو جائے گا مثلا اگر تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں گے دس پندرہ بندے مل کے دو دو تین تین روزے رکھیں گے اس کی طرف سے ادا ہو جائیں گے تے او اپنا حساب لا لے نا بعد وچ وایدا سالک عبادی عنی فانی قریب اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو بے شک میں بہت زیادہ قریب ہوں بے شک میں قریب ہوں عجیب و دعوت الداعی اذا دعان میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو بلاتا ہے فلیستجیبو لی تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں ولی امینو بھی اور مجھ پر ایمان لائیں لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں احل لکم لیلت الصیام رفت الى نسائکم تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے کنہ لباس اللہ کم وہ تمہارا تمہارے لیے لباس ہیں وان تم لباس اللہ اور تم ان کے لیے لباس ہو علم اللہ کم کن تم تختانون انفسکم اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے فتح علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی تم پر مہربانی فرمائی وعفا عنکم اور تم کو معاف کر دیا فلآن باشروہن سو اب ان سے مباشرت کرو وب تبا کا تب اللہ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو وقلوا کلو و شربو اور کھاؤ پیو ہب تاخیت البید من الخیت الفجر یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے الليل پھر روزے کو رات تک پورا کرو ولا تباشروهن وانتم عاكفون تم آ کے اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تل کا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تقربہ ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اللہ اسی طرح اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں ولا بينكم بالباطل اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ الى الحكام اور ان کو حاکموں کی طرف نہ لے جاؤ لتا فریقا من اموال الناس تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا جاؤ بالاسمی گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو یہ ہے رشوت کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے لوگوں کا مال ہی حاکموں کو قاضیوں کو دینا جج کو کہہ دینا جی فیصلہ میرے حق میں کرنا اس میں سے دس فیصد آپ کو دے دیں گے یہ رشوت ہے اور جو زبردستی لوگ لیتے ہیں وہ رشوت نہیں مثلا کسی بھی محکمے میں چلا جائے بندہ تو وہ کام ہی نہیں کرتے جب تک وہ کچھ نہ کچھ اضافی نہ لے لے وہ رشوت ہاں۔ نہیں ہے وہ ہے ٹیکس جگہ ٹیکس ہاں، اس میں لینے والا جرم دار ہے ہاں، دینے والا نہیں جب بندہ گھر بیٹھا رہے تو مہینے بعد حالی شو کر چکا ہوئے جاگے جاگے ہاں مہینہ پورا گھر بیٹھا رہے یہ بھی نجائز ہے غلط ہم سیدھا گھومتے رہے ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ نہیں ملازمت لگوانے کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کا اہل نہیں ہوتا ملازمت کا جو ان بھی ہوئے ہاں اگر اہل نہیں ہے اگر اہل نہیں ہے اور وہ پیسے دے کے ملازمت لے لیتا ہے تو یہ رشوت ہے دوسری صورت ہے کہ وہ ملازمت کا اہل ہے ٹھیک ہے اب اہل جو ہے ملازمت کا تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ملازمت کے اہل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اہلیت کس میں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اہلیت ہوتی ہے اس کو ملازمت دی جاتی ہے باقیوں کو نہیں دی جاتی اب یہ تھوڑی اہلیت والا پیسے دے کر ملازمت لے لے اور زیادہ اہلیت والا محروم ہو جائے یہ بھی رشوت ہے ہاں ایک بندہ ہے وہ زیادہ اہلیت والا ہے اس کے بارے میں کئی جگہوں پر ایسا بھی واقعہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ وہ خود کہتے ہیں حق آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یا تو کوئی موٹی سفارش ہے تو لے آؤ جی۔ نہیں تو اتنے پیسے دو تو آپ کو ملازمت ملے گی وغیرہ جس کا حق آپ سے کم ہے اس کو دے دیں گے وہ دینے والے خود اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ دیتا ہے تو پھر یہ رشوت نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں پکڑتا آپ نے دیکھنا کہ مٹی کی لگی ہے مٹی کیوں آ گئی ہے مکی کی وجہ سے پکڑ لینا ویسے پکڑ لیا پکڑ لی مچھلی کا منتھلی پہنچ رہی اس بات سے آگے ہاں، یہ تو صفائی بھی ہو جائے گی بکری نکل جائے گی چلو جی۔, جی وہ زبردستی ہے نا وہ تو ہاں جاتی جی۔ ہے نہیں اس پہ تو وہ بیچارہ دینے والا مجبور ہے نا وہ زبردستی نہ حق لے رہا ہے بلا وجہ لے رہا ہے یس النا کا انل اہل یہ کل پڑھ لیں کافی ٹائم ہو گیا پینتالیس منٹ